صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیے ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس میں سرات مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ سرات مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ نسا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئک رفیقا یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہوں گے انسا آیت انہتر یہ لوگ اہل ہدایت و استقامت ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں عوامر کو بجا لاتے ہیں اور منکرات و منحیات سے باز رہتے ہیں ان کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئیں جنہوں نے حق کو پہچان کر اس سے اعراض کیا ایسے لوگوں میں پیش پیش ہمیشہ یہود رہے جنہوں نے تورات میں موجود دلائل کی روشنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین کر لیا لیکن عداوت و اعناد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور نہ ان کی جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم حاصل نہیں کیا اور گمراہی میں بھٹکتے رہے ایسے لوگوں میں پیش پیش نصارہ رہے بن حاتم رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغزوب علیہم سے مراد یہود اور الظالین سے مراد نصارہ ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود اور الظالین سے مراد نصارہ ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ ولزالین کی لا تاکید کے لیے ہے سامے کے دل میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ یہاں پر دو الگ الگ پرفساد راستوں کا ذکر ہے ایک یہود کا راستہ اور دوسرا نصارہ کا تاکہ اہل ایمان دونوں راستوں سے بچیں یہود نے حق پہچاننے کے بعد اس کی اتباع نہیں کی اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق بنے اور نصارہ نے حق کو پہچانا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے اس راہ کو اختیار ہی نہیں کیا جس پر چل کر آدمی حق پاتا ہے اس لیے وہ گمراہ ہو گئے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہود و نصارہ سبھی گمراہ ہیں اور ان سب پر اللہ کا غضب ہے لیکن یہود اللہ کے غضب کے ساتھ اور نصارہ ضلالت و گمراہی کے ساتھ مشہور ہو گئے آمین نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب ہے جہری نمازوں میں باواز بلند اور سری نمازوں میں آہستگی کے ساتھ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھا اور اپنی آواز کو کھینچ کر آمین کہی ابو داود کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی امام ترمیزی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور اسی قسم کی روایات علی ابو حریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہم سے بھی مروی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم وََ پڑھتے تو آمین کہتے یہاں تک کہ صف اول میں ان کے آس پاس کے لوگ سنتے ابو داود ابو حرر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بخاری و مسلم ابو موسا عشری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام ولزالین کہے تو آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا مسلم ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں جب امام صورت الفاتحہ ختم کر لے تو تمام مقتدیوں کو باواز بلند آمین کہنا چاہیے اور اگر سری نماز ہے تو جب نمازی صورت الفاتحہ پڑھ لے تو آہستگی کے ساتھ آمین کہہ لے تاکہ ان حدیثوں پر عمل ہو جائے اور آمین کہنے کی خیر و برکت حاصل ہو کلمہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے اس لیے مصحف عثمانی میں اسے نہیں لکھا گیا